ایک بات اس کی وجہ یہ کہ جو واجب ہے وہ خون بہانا ہی واجب یعنی جانور ذبح کرنا اس کا نیمل بدل کچھ نہیں ہاں کب نیمل بدل ہے کہ جیسے آپ مسافر تھے مسافر پہ قربانی واجب نہیں آپ کراچی پہنچے آپ پہ قربانی واجب ہو گئی اب آپ گائے لینے جا رہے ہیں ایک گھنٹہ ہی باقی ہے قربانی کا سورج غروب ہو جائے ایسی صورت میں اگر آپ نے جانور لے لیا اور سورج غروب ہو گیا اب قربانی نہیں جانور کو صدقہ کر دیں اور اگر آپ جانور لینے گئے اور سورج غروب ہو گیا تیسرے دن کا اب اس پیسے کا صدقہ کریں گے آپ ان صورت میں صدقہ ہے مگر جس نے قربانی کا یہ ہم اس کو قربانی کرنی ہوگی بلکہ سرکار فرماتے ہیں جس پہ قربانی واجب وہ اگر قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ سے نکل جائے گئے نا تو واجب ہے یہ قربانی قربانی ہی کرنی ہوگی اس کا کوئی دوسرا نیمل بدل نہیں ہاں اصل مسئلہ یہ ہے اگر ان کا مسئلہ مانیں تو ان کی دلیل یہ ہے کہ چوتھے دن بھی تو ایام تشریف ہوتے ہیں اس دن بھی قربانی جائز ہے کیونکہ ایام تشریف اچھا آپ بتائیے ایام تشریف کب شروع ہوتے ہیں تو نو کو کر لیں پھر آپ ایام تشریف ہے نا نو کیا پروگرام پھر آپ کا ہاں عید کو دس دن سے پہلے نو کا ایام تشریف ہو گیا تقبیر شروع ہو گئی تو آپ نو تاریخی کو قربانی کر لیں ایک بار یہ بے وقوف تو یہ تک کہتے ہیں کہ بھائی قربانی کے دن آئے کسی کے پاس اگر قربانی کے پیسے نہ ہو تو مرغہ ذبح کر دے مرغے بھی ان کے یہاں تو قربانی ہو جاتی کچھ مہنگائی اگر اور بڑھ جائے تو کیا گنڈا پھوڑ لیا کرو قربانی تک تماشا بنا رکھا دین کا ساری امت کا اس پر اجماع کہ قربانی کے دن جو ہیں وہ تین فساد ہے ان لوگوں کا اور جان کر کے یہ بنس روڈ پر چوتھے دن اہل حدیث سب دنیا جمع ہوتی ہے اور یہ چوتھے دن اونٹ کی قربانی کرتے ہیں تاکہ سب کو معلوم ہو کہ یہ فتنہ پرور ہیں اور چوتھے دن قربانی جائز ہے جان کر کے یہ کرتے ہیں محمدی مسجد والے ہاں جی ہاں جان کر کے یہ شرارت کرتے اب قربانی کی کھال چھین کے لے جائیں تو بہرحال ظلمن ہے یہ تو قربانی تو ہو جائے گی ہاں، گائے اگر چھین کے لے جائیں تو قربانی دوسری کرنی پڑے مستحب ہے یہ آدمی جب چاند دیکھ لے جسے قربانی کرنی ہو تو وہ اس وقت تک خطرنا بنائے جب تک قربانی نہ کر لے بلکہ یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی جو قربانی نہ کرے اور وہ اگر عید تک اگر اپنے بال یا حجامت یا خط نہ بنائے اور پھر خط بنا عید میں تو اس کو بھی قربانی کا ثواب ملے گا بغیر قربانی کرنے والے جی ہاں فرمائیے